ایک منظومہ پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے امید ہی تو زندگی ہے عرض کیا ہے ذکر بولے جا رہی تھی ذکر بولے جا رہی سی مسلسل بولے جا رہی شاید آتی سردیوں کے غم مٹا رہی تھی خوب گردی گردنے میں دھواں برسنے میں مسلا دھار تھی رانی توپ کے گرجنے سے حمل گر جاتے تھے رانی توپ کے گردنے سے حمل گر جاتے تھے برسنے سے بستیاں زمین بوس ہوتی تھی اس کے برسنے سے سکون کے شہر آگ پکڑتے تھے گدنے سے حواس بٹ حواس ہوتے تھے کس سے گلا کرتا چورا مردود مر چکا تھا تھیلا مردود آج بھی رشوت ڈکارتا ہے وہ چپ تھا منہ میں زبان رکھتا تھا پھر بھی چپ تھا چپ میں شاید اسے سکھ تھا جو بھی صحیح یہ سوال نوشتہ دیوار بنا تھا وہ چپ تھا تو کیوں چپ تھا ہر زبان پر یہی سوال تھا وہ تھا کچھ زن کہتے تھے کسی کے خیال میں مرد کی انا کا وہ کھلا سوال تھا وہ خیر وہ تو خیر زیر عطاب تھا ہی اس کے پچھلے بھی کوسنوں کے دفتر چل رہے تھے اس سے کوئی کیوں پوچھتا ہر دوسرے امریش پوری سے ڈائلاگ سننے کو ملتے تھے نمرود وقت بھی کانوں پر پہرے نہیں رکھ سکتا نمرود وقت بھی کانوں پر پہرے نہیں رکھ سکتا پہلے ٹی وی ہی تو تھا ٹی وی تو کل کی دین ہے پہلے ریڈیو ہی تو تھا ٹی وی تو کل کی دین ہے کان سنتے تھے تصور امیج بناتا تھا آہ چپ تھا تو کیوں چپ تھا ایک روز میں نے پوچھ ہی لیا میرا کہا اس کے میں اڑنے لگا میں نے سوچا کہنا کچھ اور تھا شاید کہہ کچھ اور گیا ہوں بھول میں کسی سردار کا لطیفہ کہہ گیا ہوں بلکڑ ہوں یہ کول زری میرے زوجہ ماجدہ کا ہے تو جا کے کہے وہ کس بل پر اگلے سے نہ صحیح اس جہان سے جاؤں گا بہر بلب رہا کے دیواروں کے کو بھی کان ہوتے ہیں مہر بلب رہا کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں مجھے کیا پڑی گہروں کی اپنے سر لوں میں نے بھی چپ میں آفیت جانی ہم کیوں پرائی آگ میں کوتے ہیں میرے لیے خالہ کی لگائی ہی کافی کافی میرے لیے خالہ کی لگائی ہی کافی ہے خود چل بسی میں گئی ہے پھر وہ دفاع چپ ہو گیا میری طرف بے بس بے کس نظروں سے دیکھنے لگا چل بنے خامشی رہی جاہل جانتے ہو بولنے میں کتنے ادا خرچ ہوتے ہیں حیرت بھلا یہ بھی بلا یہ کیا جواب ہوا غصہ میں بولنے سے چودہ ہزار کشت اٹھاتے ہیں میرا کیا ہے ادھر سے سنتا ہوں ادھر سے نکال دیتا ہوں چہرے کے بدلتے رنگوں کا اپنا ہی سواد ہوتا ہے ہاں ست پٹانے میں کوڑے کے اثار ہوتے ہیں گورنے بسورنے میں کہکشانی اتوار ہوتے ہیں شخص پڑو شخص پڑھو کہ حیات کے تم پر بشید دوار کھلے ہاں اس سامنے دماغ کی کوئی نس پھر سکتی ہے خیر یہ وقت وقت خیر نہیں آئے گا دماغ ہوتا تو صبر کا جہاں آباد کرتی دل کا دورہ بھی بھائی دس نہیں اس امید پر ہی تو جی رہا ہوں کبھی تو اس سے کہ اس سے خوشی کا چاند مسکرائے گا پھر مستی میں آ کر گنگنائے گا آ گئی بہار گلوں کا رنگ اور بھی نکھر گیا پیاسی آ رہی ہیں روپ بدل بدل میں پڑھا لکھا صحیح اپنی اوقات میں ہوں تو مزدور ہوں پڑھا لکھا صحیح اپنے اوقات میں ہوں تو مزدور ہوں تو آشا فرس ہے کہ میں کیا جانوں بولا جاؤ امید پر زندہ رہو امید پر میں زندہ ہوں امیر جی تو زندگی شکریہ جان